اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں ہم نے کتاب یعنی لوہ محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف